جو اس وقت تلاوت کی ہے دو امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور جیسا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا مالک و خالق ہے تمام نظام عالم اسی کے امر اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے حتیٰ کہ آپ کو یہ جو سانس آ رہے ہیں ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تو جو خدا ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے ایک ایک بال کا مالک ہے زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے پانی کے ایک ایک خطرے پہ اس کا قبضہ قدرت ہے اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے اسی پرور دگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور سبحان اللہ قربان جاؤں اگر وہ زبردستی کرنے سے آئے تو کس کی مجال ہے جو الٹا چلے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے پرورزگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی فکیمت میں تباہ کر دے برباد کر کے رکھ دے اور ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے پہلے فرما مسائل کا تم تم قوم کے سامنے حق بات آئی اللہ کا پیغام آیا انہوں نے جب ٹھکرا دیا جبریل امین نے ایک چیخ ماری ایک سنگھاڑ ماری ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی تم اس کا تل تم کن مقام کام نہ آئے کاروبار کام نہ آئے دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا بڑی بڑی و حرفت کے مالک تھے بڑے بڑے کاریگر تھے پتھر کے اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر اب آبائی اتری تم پی و مساک لم کم جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا جن چیزوں پہ تم نے بڑی گندناہٹ مچا رکھی تھی ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو تو پروردگار عالم نے فرما میں نے اپنا محبوب بھیجا اپنا کلام بھیجا امر بھیجا اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں تم نے نبیوں کے دانت توڑے تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے تم نے نبیوں کے گلے کاٹے تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھے تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری اتق اللہ اب بھی ڈر جاؤ بعد آ جاؤ ورنہ میں بری خدا ہوں ادا کو امرا فيكون میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا نہ عورتیں بچیں گی نہ مرد بچیں گے نہ بچے بچیں گے نہ چھوٹے بچیں گے نہ بڑے بچیں گے نہ امیر بچ سکیں گے نہ غریب بچ سکیں گے اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتنا کم ڈرو مجھ پرور دیگار سے یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو آزاد بنا دوں گا یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے کمائی کا کام دیتا ہے روزگار کا کام مہیا کرتا ہے روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اگر تم نے میری نہ مانی مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا ڈرو مجھ سے میرا یقین پیدا کر ابھی ساتھ میں آتا کلو گل منی سل او کما کالن صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے آنکھ تیری دماغ تیرا زبان تیری ہاتھ تیرے ناک تیرا شکل صورت تیری تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا ایک دل کی کوٹڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ قلوب رتو بل فرما مومن کا دل میری قیام گاہ یقین والے کا دل خوف کھانے والے کا دل غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گائے اور میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ میں تیرا پرور دگار میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا تو نے میری کوسڑی میں خیروں کو آباد کیا میری جگہ ختم کر دی اللہ مجھ سے ڈرتا رہا یقین اپنا جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کر رہا تھا کہ ایمان بخاری رہی محلہ نے فرمایا المان یزید بے ہم ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا اس کا آنا جانا رہتا ہے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زانن مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سانی گنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آدمی بدکاری کرتا ہے گنا کرتا ہے ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں میں الگ ہو جاتا ہوں فرما اللہ یری کو ساری کو بہو بہ مین صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی چوری کرتا امام ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے پتے سوکھ جائیں گے کل کلیاں مرجھا جائیں گی پتیاں مرجھا جائیں گی بے رونق ہو جائے گا یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے اب اس میں کچھ باقی نہیں جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر دھان میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے امال پانی ہے پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے استغفار پانی ہے ایمان کے لیے گرو شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے

اللہ پاک فرماتے ہیں امین فنن ایجل لہو دنیا میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت اس کی مٹھار اس کی حلاوت اس کا قید اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں جن کا مزاج بن گیا پرور تزار عالم کو یاد کرنے کے خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقف ہیں شہر بلک کے بادشاہ ہیں دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں کیا ہے یہ حکومت کیا ہے یہ تنخواہ جو تک کچھ بھی نہیں ہے اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے آج کل تو مال کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا تو مجھ سے بعد پرش ہوگی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ بات پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتا پیاسا کیوں رہا ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی اسے زیادہ وقت لگ گیا وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو ملک خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے تو خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے غلط کے بادشاہ کو ٹھوکر مار یہ پڑھا تمہارا پکٹ کیا دولت ہے کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہ اب بھی لوٹا سکتا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے ش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے مگر پھر پچھتا کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے لوگ ہی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا وہ کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا کئیوں کو دیکھا مگر ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں آپ قبول فرمائے رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا بادشاہی کے لوازم اور ہے بادشاہی کے لوازم اور ہے اور گدائی کے نرالے تار ہے مجھے میری فقیری میں مجھے میری درویشی میں مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اور نہ تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا کم سکتا ہے فرمانے لگے کٹا سا بہم سو فو رجک فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کے بات سے آپ نے مزہ لیا وہ کیرف کہاں وہ لذت کہاں وہ سرور کہاں وہ تمام ہلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا فرمایا اللہ اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو یقین رکھنے والے مجھ سے ڈرو کلمہ پڑھنے والو مجھ سے ڈرو مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر سماتا کمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو رشوت لیتے وقت ڈرو حرام کھاتے وقت ڈرو چوری کرتے وقت ڈرو کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو تخت شام شاہی پہ بیٹھ کے ڈرو مزدوری کرتے ہوئے ڈرو اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں صاحب نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے تو فرمانے لگی عرب بولو قریب فنونا جی کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے ہم سرگوشی کیا کریں ہم یا ہم سے دور ہے سنونا دی ہم اس کو آوازیں بھی دے کر دور سے بلا کریں آواز آئی بنا اقرب الیہ من ابل غریب او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر میں تو تیری چار اب سے بھی زیادہ قریب میں بہت نزدیک ہوں یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا پر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں بچپن سارا گیا جوانی ساری گزر گئی بوڑھا ہو گیا سفید بال آ گئے حدیث اس پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غزب میں آ جاتے ہیں عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ وہی تما اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما یوں آتا ہے حدیث اس پاک میں کہ اللہ پاک جب برا آدمی ہو کر سفید خان آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا کہر جوش میں آتا ہے وہ کبھی نے اب تو بعد آ جا قبر کا ڈرا تیرے سامنے قبر کا اندھیرا تیرے سامنے موت کا جھٹکا تیرے سامنے تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی مگر یہ باغ نہیں آتا بے شمار لوگوں کو دیکھا واپس آ جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر کشاد کی نالی میں پھینکتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں رسید میں بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو الحمدللہ سارے ایمان والے ہو کلمے والے ہو نبی کی امتی ہو تمام چیزیں موجود ہیں اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے پچاس ہزار سال گزر گئے مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے اور میرا ایک سوال ہے اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں پھر کہاں بیڑا گرد ہوگا کہاں جا کے مریں گے شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں تیری صورت میرے والی نہیں میرے صحابہ والی نہیں میرے اہل بیت والی نہیں میرے ولیوں والی نہیں میرے مسلمانوں والی نہیں اور شکل تو تیری ریگل اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو محبت کرو جب ایمان بنے گا جس آدمی کے دل میں محمد صلی سے علیہ تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے کرتے ہو تمہیں اس سورج سے پیار نہیں جس سورج کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپتے رہے ہو تمہیں اس سورج سے آج تک پیار نہ ہوا جس سورج کو دیکھنے کے لیے سدرت المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے سب ہی دیدار کو ترستے تھے ایسے ماشاء اللہ بڑی کا دم بھریں گے ہمارے نبی یوں ہیں ہمارے نبی یوں ہیں اور نبی تو سب کچھ ہے تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں وہ تو سب کچھ ہے تو اپنا بتا تو کون ہے اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی شکل بنا آقا والی شکل نہ بنا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا اور لوگوں قرآن کریم کا انیس و سپارہ اٹھاؤ رب العالمین کا عطا کردہ حاؤ کوثر ہوگا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے پچاس ہزار سال کے پیاس سے آئیں گے آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مگر اس سے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں آنے دو فرشتہ رض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا انہوں نے دونوں ٹھکرائے اپنے مطلب کی زندگی گزاری رسومات پھیلائی شرک پھیلایا بدات پھیلا بلائی تیرے صحابہ کو گالیاں دی تیرے ولیوں سے برا ملایا گردنے کاٹی اللہ والوں کی مخالفت کی قرآن کریم میں آتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے قرآن کریم ہے وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوه يا رب إن قوم اے میرے پروردگار یہ میری قوم یہ میرا کلمہ پڑھنے والے کتاب القرآن محجورا یہ وہ لوگ انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا انہوں نے قرآن مجید کا تمسکر اڑایا انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو سدانی کا جہل نبی ادو ادوگم ملن اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں میں ان کا نہیں یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہے اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی ایسے حالات میں کیا بنے گا کس طرح کی زندگی بسر ہوگی کیسے جنت میں جائے گا کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا کیسے رضا ملے گی کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کو حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین آپ کے فرمان پہ یقین آپ کے اعمال پہ یقین جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تم سمجھتے ہوگی کہ سنت صرف نیکیوں نیکیوں میں نماز میں سنت معلوم کرو وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو روزے کی سنتیں معلوم کرو جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو نہیں صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے لیے بیٹھے تھے یہ وہ عشق کا مقام اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیساب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے دیکھنے والے نے پوچھا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے اس لیے بیٹھے تھے کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صاحب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے اب یہ تو کوئی عبادت نہیں تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوک نہ ہو وہ بائی طرف تھوکے کھبی طرف تھوکے آگے نہ تھوکے ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے دائیں طرف نہ تھوکے ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا جاو کرنے کی سنت کو بھی اپنایا استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا معلومات کی ہے پوچھنے گئے ہیں ازواج متحرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایا پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو دایا پاؤں پہلے نکالو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا ہم تو یوں ہی کریں گے اور جس قوم نے حضور کی اتباع جتیا پہننے میں کی ہو پھوکنے میں اتباع کی ہو نصاب کرنے میں اتباع کی ہو کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے عرو بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سختی صحابی ہے بعد میں مسلمان بنے حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اللہ اکبر عربہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر یعنی خوشام دانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عبد مسود جو ابھی مسلمان نہیں تھا عروبل مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داری مبارک کی طرف ملت کی غرض سے بات کرنے کی غرض سے خوشامد کی غرض سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عربہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے ادھر عربہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا ڈاٹ کام حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ مغیرہ ابن شوبہ جو اس کا بتیجہ ہے دیکھ نہ سکا کا مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو حضرت ابو جنگل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہتا ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے وہی یقین ہم کو عطا فرما دے اندازہ لگا چوری نہیں کی ڈاک نہیں مارا قتل نہیں کیا نقصان نہیں کیا پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے شام کو تماشے کے طور پر اب جنگل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے محن کرنا پڑنے کے جرم میں اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا کمرہ ادھر گیا بچے والوں کا تماشا ہے اب وہ جنگل کو تکلیف پہنچتی ہے پتھریلی زمین ہے دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گسیٹے پھرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو یعنی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدل میں کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا اگر دو سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے ایمان گم ہو جائے تو بھی نہیں ہے بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجا پکڑے بکرے پھرتے ہیں میری بکری چلی گئی کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں اب جم جم رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی مار پڑتی ہے تکلیفیں بھگتتی ہے پتا چلا کہ یہاں چھ میل کے فاصلے پر میرے آقا ہدیبیہ میں تشریف لائے اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں ایک دن زبان نہ پھیری ایک دن بھی دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے وہ قیمت تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھیرے تیرے ورگے نہیں تھے مرید کسی کا اور کام کسی کے شاگرد کسی کا اور کام کسی کے مقتدی کسی کا اور کام کسی کے جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا پیروں میں بیڑیاں ہیں چھل کر رہ گیا ہاتھ لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا حضور کی خدمت میں رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا میری مصیبت کا دن چل جائیں گے میں آزاد ہو جاؤں گا کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے مارتے ہیں رات دن یہ آس لگا کر امید لگا کر سہارا بنا کر ابو رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے مصیبت اٹھاتے تکلیف جھیلتے حضور کے قابلے میں آ گئے زیارت کی تمام مسلمانوں سے ملا جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے اس کا سچا کہنے لگا یا گدار میں اس کو نہیں دوں گا حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے نامہ مکمل بھی نہیں ہوا اس کی بات سے شمار کریں گے وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سفیر چچا نے حضرت ابو جند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کو طے کھایا وہ سارا مگر حضور کے حکم کے انتظار کرے یہ ہے نبی کو ماننا اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو آج آنکھ لگا کر سہارا لگا کر امید بنا کر گرتا پڑتا ڈرتا مرتا پہنچا ہے اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس تیرا اللہ مالک ہے ایمانداری سے سوچو اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے سے بھویا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زیرا پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے اسے جندل کو اچھا بنا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی اکڑ جانا چاہیے تھا ہاں ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا وہی کہتا واہ واہ واہ سبحان اللہ آپ نبی ٹھیک ہے یہ صحابہ ٹھیک ہے میں مصیبت ہی اٹھاتا جاتا مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے میری کمر دیکھو میرا سر دیکھو میرا بدن دیکھو انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے پھر پھر میں ہاں مجھے نہیں کے پاس بھیجتے ہو ابو دن رضی اللہ تعالیٰ حضور کا حکم سنتے کے فارل چچا کے ساتھ چل دیے مکی کی طرف جا رہا ہے چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے مڑ مڑ کے ابو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور روکی کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے اس بات کا کوئی غم نہیں میرا تمڑا لیں گے اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے اتنا بتا دیں اتنا بتا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں کیا عشق ہے کیا ذوق ہے کیا محبت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے یوں لکھا ہے کیا وہ جنبل کو گھسیٹ کے لے گیا روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں جو بنے گی وہ بن جائے اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان جس میں فرق نہ آئے جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چندر میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں جب پانی سوکھ گیا تو خون نہیں کہلا سکتا اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وہ کونوں فا سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالم خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا قومی عذاب نہ آ جائے چودہ اگست اللہ کے سامنے آج بھی کرنے کا دن تو ہے استغفار کرنے کا دن تو ہے توبہ کرنے کا دن تو ہے اللہ سے ملک کے لیے قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے قرآن خانی کے لیے دن ہے در شریف پڑھنے کا دن ہے اللہ اللہ کرنے کا دن ہے چاروں طرف یہود و نسارا ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے خیرات کرنے کا دن تو ہے اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے ناچ کا نہیں کھانے کا نہیں اور کپڑے کا نہیں ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ ٹھوکروں کی دوڑ ہو گئی ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ اللہ صاحب دل نے اعلان کر دیا اللہ کا اولا سارو تم ائی الدور تم تم كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ کا آخر ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے شاہ ملک کے مالک تخت و تاج کے مالک یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی فرمایا میری وہ ہے لمن الملک اليوم ملک ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا الزا کلو میں کھین دھا رت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی بول نہیں سکے گا جواب نہیں دے سکے گا کیوں دربار الہی ہوگا کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں اگر سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے تم آرتی ہو تم جیسے پہلے آئے اور کئی چلو گئے تم بھی نہیں رہو گے اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے تاجر کو بھی پیر کو بھی مولوی کو بھی افسر کو بھی تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خواہ ہم آزاد میں گرفتار ہو جائے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے ہیں خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے راستے میں پڑی ہوئی کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی سیدہ فرماتی ہے ہماری اما المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں پھر نیند کیوں نہیں آتی فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی سایہ نہ ہو جائے اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے نہ نہ کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں اللہ رضی تعالیٰ کا زمانہ آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے کام میں مشغول کر دیا خلافت کے اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی تو تمام صحابہ کرام نے اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا امیر المومنین خلیفت المسلمین بائیس لاکھ مربع میل کا حکمراں کابل سے لے کر کا حکم حکمراں فاروق اعظم جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا ایک دل جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تحمد کو دیکھا منجلے اور لنگو لنگی کو دیکھا ایک لنگی میں ایک چادر میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے بارہ پیون بائیس لاکھ مارتا میل کا حکمراں اس کے تیمند میں بارہ پیون ہے ایک پیون چمڑے کا بھی ہے آج تو پریبند لگانا ہمارے یہاں ای گیا کون اس بات کا خیال کرتا ہے ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں یہ دھوئے تھے خود اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں دیر اس لیے ہوگی میں بادشاہ ہوں میں امیر المومنین ہوں میں خلیفہ ہوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تالقین ہوں تمہارا امیر اور امام ہوں لیکن قریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کا ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے جس ملک کا سورا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا صفائی کرنے والا دمکی چار دن تک چکر میں لگاتا پوچھے تو جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا ہم سے پوچھے گا آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چور نہیں صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ چھ مہینے نہیں ملتی ایک مہینے کی صحیح کیا پریشانی کی حالت ہے یہ کیا تنگی کی حالت ہے آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہے بڑھاتے تنگ تو میں باقی ہوں فرمایا اے ہفتہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے اور فرمایا سب سے پہلے او افسا میری لڑکے کی گرد اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا اگر ہمسا کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی آٹا سامنے رکھ کر تھوک مار دیا کرتی تھی جتنا گھاس اڑ گیا اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبا رکھا ہوا تھا تیل ختم ہو چکا تھا ایک دن میں نے نیچے ہجر کی دل کھٹے گاد نکال کر روٹی کے اوپر چھپڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ فرمائی فرمایا ہفتہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے اور فرمانے لگے تم ملک یوم عید انل نئی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے ابشا میرے تیرے نبی نے میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی اور فرمایا ہے بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی دوپہر گرمی میں اس کو چار سہ کر کے بچھا لیا جاتا تھا سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا فاروق کے آدم رونے لگے اب کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے اور پھر آپ نے پوچھا اے اب آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بدل مبارک پہ لباس کیسا تھا وہاں لباس کی حالت کھانے کی حالت یہ ہے یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں کوٹھیوں کی گنتی نہیں اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گے یہ رشوت بٹور بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے خدا کی بات پورت سے کون پیچھے رہ سکتا ہے جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا فرعون کے سر میں چار سو سال تک درد کبھی نہیں ہوا نزلہ کبھی نہیں ہوا سراحتا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک گوتا اوپر کو آیا بڑا بل دل تھا قال لقد آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ما رب العالمين کو مانتا ما میں بن اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں آواز آئی جبرین اس کے منہ میں کہاں یہاں مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو ماننا نہ ہوگا کوٹے میں کتنا بڑا آزاد آیا سینکڑوں آدمی مر گئے کتنے لاپتا ہو گئے چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو مکان چمکاؤ دکان چمکاؤ بازار چمکاؤ بے سدنا ہو پر چمکائے رکھو اور جیسے عورتوں میں بیماری پھیل جاتی اسی سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی چمک کارنامے کی چمک پیدا کرو امال کی چمک پیدا کرو ایمان کی چمک پیدا کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک دھمک پیدا کرو وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مانگنے والے بنائیں اب ان سے خطرہ تھا تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک کے کپڑے میں پیون کو بارہ بارہ تھے پیٹ میں روٹی جو کی تھی مگر چاروں طرف کے کافر تفوا کرتے تھے لڑکتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہوگا تو باپ بگڑ جائے یہاں تک حالات میں نے صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ کی کون رحمت لازل ہو صحابہ اکرام کی قبروں پر آمین کہو کہ پانچ لاکھ کے مقابلے میں پانچ محمد کے غلام کامیاب پانچ لاکھ کے مقابلے میں حضور کے پانچ غلام کامیاب اس تین میں تین مسلمان گئے پورے ملک کے مقابلے میں تین مسلمان کامیاب تو مسلمان تھے صحیح مانو مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بھر کر کے مار کھا رہے ہیں آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاج کے پتے بنے ہوئے ہیں آج ہم ان کے اشاروں سے سب کچھ کرتے ہیں چاروں کام مسلمان کا لہو ہے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کی واقعات آپ کتابوں میں موجود ہیں آپ کر کے دیکھ لیں کہ ان جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے کیا بات تھی سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ ہزار حدیث تو زبان بادشاہ کو پانچ ہزار حدیث زبانی آ سلطان صلاح الدین خلجی رہی محلہ بادشاہ گزرا ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے دو سال پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی سلطان سلام الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایات زبان نہیں زبان نہیں یاد عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح قائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر صاحب وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی جو تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی اللہ والے تھے اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ اس نے قرآن مجید کے ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا کتاب گم ہوگی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے وزیر مانتے تھے سفیر مانتے تھے درویش و قلندر مانتے تھے عوام کے تمام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احسابات کے مطابق تھے تو میں اس کر رہا تھا یہ کسی کا گلا نہیں یہ کسی کا فکوا نہیں کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے بیچانا ہوگا کہ ہرف آئے نہ کہیں حرف آئے نہ کہیں ان کی موتی آئی پر ہرف آئے نہ کہیں ان کی موتی آئی پر اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا تو نے یہ کیسی دوا پلا دی اور بڑا دل سے یاد آیا فرق ہے تیرا میرا فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے تیرا پیام میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا درد کلام اور ہے دیوانوں کی باتیں اور ہیں تمہارا طرز زندگی اور ہے تم نے ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا ہم نے عمر بن عبد العزیز سے طرز زندگی سیکھا ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا ہم نے شمس الدین الطنت سے سیکھا تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے انگریز کا لانسی قانون کیوں پیارا لگتا ہے وہی رسم و رواج وہی طریقے کا کچھ کم تو ہوگی ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے جو لباس یہودی کا ہے جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا چار دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا دو سال پہلے دفتروں میں سفید بچی لوٹے آئے یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو اس نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں چار دن کی نماز ورنہ قوم کی اقتصادی حالت قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھائی نہیں سکتا تین چیزیں پیدا کرو قوم کی نمازی حالت سدھارو قوم کی اخلاقی حالت سدھارو قوم کی اقتصادی حالت سدھارو اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے جو قوم میلے کھیلوں کی عادی بن جائے جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں کی مصیبت ہی مصیبت ہے اپنے ملک میں بھی کوٹے میں راول پنڈی میں فلسطین میں ایران عراق میں افغانستان میں سری لنکا میں چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے ہمیں خوف کھانا چاہیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناد نہیں کرنا چاہیے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے ہم اس بات میں کسی سے نہیں لڑا کرتے ہیں حکومت کرے حکومت کرائے چھوٹے یونین کرائے ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط ان کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل پیشے میں کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا سیدھا کرنا چاہتے قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے بہن بیٹی کی عزت ایک ہے تم سب کی بہن ایک ہے تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے تمہارا خدا ایک ہے تمہارا نبی ایک ہے تمہارا کعبہ ایک ہے تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنا کسی سے دھوکہ کرنا کسی سے فریب کرنا کسی سے بازی کرنا لوٹ کٹوٹ میں ڈالنا کا طریقہ بالکل غلط ہے اور فضول اور ابس اور ضائع کرنا ویسے کہتے غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو چودہ اگست ہے کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو فلم نہ دیکھو فلاوت کرو استغفار کرو اور وہ سہادا جنہوں نے سینتالیس میں اپنی جانیں قربان کی اپنی عزت قربان کی اپنا سب کچھ قربان کر دیا خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں چھتیس سال کے بعد بھی سیکنڈ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو خراج پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان تین کی نظرانہ پیش کیا تمہارا کیا ہے تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا ہاں۔ تمہیں جب تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں اور تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بامی تھا ہم نے بامی دیکھے نہیں عوام نے بنایا ہے لوگوں نے بنایا ہے اور لوگ ہی اس کی خیر خائی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنے مشکل ہو جائے جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو ساتھ آئے اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں یہ ہماری کوششوں سے یہ ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو اسلام اور ایمان کو جگہ دو قرآن کا جھنڈا بلند کرو ایمان کا جھنڈا بلند کرو آؤ چودہ اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے ہم آئندہ کسی سے دگا نہیں کریں گے ہم کم نہیں تولیں گے ہم کم نہیں ناپیں گے ہم ملاوٹ نہیں کریں گے ہم